چلیے الحمد للہ بس اب سبق شروع کریں جو کام تھا وہ مکمل ہوا تو بات چل رہی تھی کہ افعال اور ان کے سیگے اور گردانوں کے اعتبار سے تین مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں سیگے تین مونس قید کے لیے ہوتے ہیں تین مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں تین مونس حاضر کے لیے ہوتے ہیں اور دو متکلم کے ہوتے ہیں اور جو متکلم کا پہلا سیگا ہوتا ہے یہ واحد اور مونس دونوں کو شامل ہوتا ہے اور متکلم کا دوسرا سیگا یہ تسنیا جمع مذکر مونس سب کو شامل ہوتا ہے تسنیا جمع مذکر مونس دونوں کو شامل ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے کل بھی بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عربی واحد بھی ہوتا ہے تسنیا بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتے ہیں واحد تسنیا اور جمع اس لیے اس کے جو سیگے ہوتے ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں اس کے سیگے زیادہ بن جاتے ہیں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جی سیگ پلورل ہوتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر سیگے اس سے زیادہ بن جاتے ہیں کہ کا سیگا الادہ سے ذکر کرنا پڑتا ہے تو آج ہم ابھی شروع کرتے ہیں فصل نمبر ایک فیلے ماضی کی گردان فیلے ماضی کی گردان آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو کالم ہے پہلا کالم کالمس آپ لوگ سمجھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جو ہوتے ہیں کالمس اوپر سے نیچے تو آپ پہلے کالم میں دیکھیں گے لکھا ہوگا سیگے سیکنڈ کالم لکھا ہوگا بحث اس بات فیل ماضی مارو بحث اس بات فیل ماضی مارو مطلب ہے پوزیٹو ہے پوزیٹو سینٹینس پازیٹو اور ماضی کا مطلب ہے ماضی اور معروف کا مطلب کہ جس کے فائل کا پتہ ہوتا ہے معروف جس کے فائل کا پتہ ہو وہ کیا کہلائے گا فیل ماضی معروف بات پہلے ماضی معروف تو جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا تو سیگے ہے اور ہاں، بحث اس بات پہلے ماضی آپ سیگوں کے اندر آپ نے پہلے کالم کو بس دیکھتے جانے میں پہلے کالم کو میں پڑھتا جاؤں گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا دیکھیں سیگے سیگے اس نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے واحد مذکر غائب اس سے نیچے لکھا ہوا ہے تسنیا مذکر غائب ایک منٹ اچھا میں آستہ کروں میں تیز کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت لیٹ ہو گیا اس لیے میں جلدی کر رہا تھا میں اس وجہ سے تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں خیر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں تھوڑا سا آہستہ چل واحد مذکر غائب اس سے نیچے ہے تسنیا مذکر غائب اس سے نیچے دیکھیں گے جمع مذکر غائب واحد تسنیا جمع سب کے ساتھ کیا آ رہا ہے غائب آ رہا ہے اور سارے کے طرف کون سے تو پہلے مذکر کے سیگے مکمل ہو گئے اس کے بعد کیا ہوگا مونس کے سیگے آئیں گے واحد مونس غائب تسنیا مونس غائب جمع مونس غائب اور تو غائب کے اندر کتنے سیگے ہوتے ہیں سیگے چھ غائب کے سیگے وہ مکمل ہو گئے اب اگلے ہوں گے چھ حاضر کے چھ حاضر کے چھ حاضر کیسے ہوں گے واحد مذکر حاضر مذکر حاضر جمع مذکر حاضر تو مذکر کے حاضر کے سیگے مکمل ہوئے اب مونس کے حاضر واحد مونس حاضر تسنیا مونس حاضر جمع مونس حاضر تو حاضر کے بھی کتنے ہو گئے چھ سیگے مکمل ہوئے غائب کے تھے اور چھ حاضر کے ہوئے تو six plus six twelve six plus six is equal to twelve تو ٹویلو مکمل بارہ آگے واحد مذکر و معنس متکلم واحد مذکر و معنس متکلم اب یوں کہہ واحد متکلم اس میں مذکر بھی شامل ہے اور معنس بھی شامل ہے واحد نے کیا مطلب ہے مذکر کے لیے بھی وہ استعمال ہوگا اور معنس کے لیے بھی اور آگے پسنیا و جمع مذکر و معنس متکلم تو ہاں، اور اس میں کیا ہوگا اب یوں کہہ لیں بس جمع کہہ لیں جمع متکلم کہہ لیں جمع متکلم کا مطلب کیا ہوگا اس میں تسلیم خود بخود شامل ہے جمع متکلم کا مطلب ہے کہ اس میں خود بخود وہ شامل ہے اچھا مجھے آج یاد نہیں رہا میں نے ریکارڈ نہیں کیا سبق مجھے آج یاد ریکارڈ نہیں کیا سبق ٹھیک ہے مجھے نہیں یاد رہا تھا بس وہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے نہیں کر سکا ہوں لیکن آسان سبق ہے کسی نے ساتھی نے اگر ریکارڈ کیا ہوا تو بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی ریکارڈنگ کر لیجیے گا کوئی بات نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بس پریشانی تھی جس کی وجہ سے نہیں ہوا لیکن واحد مذکر غائب تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب واحد مونس غائب جمع مونس غائب واحد مذکر حاضر تسنیا مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مونس حاضر تسنیا مونس حاضر جمع مونس حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم ٹھیک ہے جی تو یہ یہ پروٹین ہوں گے آپ نے عربی کی جو بھی آپ گردان کریں گے نا عموماً یہی ہوگا کہ چھ سیگے آ جائیں گے جب ہم امر کی گردانے کریں گے لیکن جو باقی آپ گردانے کر رہے ہوں گے نا اس میں عمومی طور پر فورٹین سیگے آپ استعمال کریں گے فورٹین گردان جو ہوگی ان چھ چودہ کو پوائنٹ کہتے کہتے ہیں گردان ہو گئی ہے کیسے ہوگی چھ غائب کے سیگے ہوں گے چھ حاضر کے ہوں گے اور دو متکلم کے سیگے ہوں گے چھ ہوں گے واحد مذکر غائب تسنیا مذکر غائب جمع مذکر غائب واحد معنس مانسنیہ معنس غائب جمع معنس غائب یہ چھ غائب کا مکمل اب حاضر پہ آ جائیں واحد مذکر حاضر تسنیا مذکر حاضر جمع مذکر حاضر یہ مذکر کیا ہوگے اب مونس والے واحد مونس حاضر تسنیا مونس حاضر اور جمع مونس حاضر تو حاضر کے بھی چھ سیگے ہو گئے تو سکس پلس سکس ٹویلو اور واحد متکلم اور جمع متکلم تو یہ کیا ہو جائیں گے فورٹین فورٹین سیگے آپ کے فورٹین اب آپ نے آگے جو کام کرنا ہے وہ اب یاد کرنے کا کام کیسے آسان بات ہے مشکل آپ کو نیچے یاد کریں گے اوپر سے نیچے جیسے اس بات فیلے ماضی معروف اس بات کا مطلب ہے پوزیٹو ہے فیلے ماضی کا مطلب ہے ماضی میں جو کام ہو وہ معروف کام کے لیے فائل کا پتہ ہونا چاہیے فائل کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی فائل اس کے لیے آتا ہے تو آپ کا کیسے کردان کیسے کریں گے فعلا فعلو اوپر سے نیچے آ رہا ہوں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یاد کریں گے آپ ٹھیک ہے تو کیا آئے گا فالا فالا فالا فالا فالا فالو فعلا فعلتا فالنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فالتون فالتو فالنا اس طرح آپ کو یاد کرنا اوپر سے نیچے کی طرف فالا فالا فالو فالک فعلتا فالنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن نہ فالتو فالنا یہ ایک طریقے سے آپ کریں گے ٹھیک ہے ایکسپشن بتائیے ایکسپشن کیا ہے کہ جی جب امر کے سیگے آئیں گے نا امر کے سیگے تو وہاں پہ ہوگا فوٹین نہیں ہوں گے بعض جگہوں پہ فوٹین نہیں یہ جو فوٹین میں کہہ رہا ہوں نا یہ زیادہ تر ہوگا کہ فوٹین ہی سیگے آ رہے ہوں گے فوٹین زیادہ تر ایسا ہو رہا ہوگا بعض ایسی گردانے آئیں گی جن میں سے فوٹین سے کم بھی ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ ٹھیک ہے سیگے یہ آئے گا اکثر ایسا ہوگا کہ فوٹین سیگے آ رہے ہوں گے لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ فوٹین سے کم بھی ہوں گے وہ پتا چل جائے گا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ہو جائے گا آپ کی کردان اس طریقے سے آپ اوپر سے نیچے یاد کریں گے فا اور اس طرح یاد کریں گے واحد مذکر غائب فا تسمیہ مذکر غائب فا نہ نہ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی پہلے چھ سیگے غائب کے اگلے چھ سیگے حاضر کے اور اگلے دو سیگے متقلم کے تو چھ غائب کے اندر کیا ہوگا پہلے تین مذکر غائب کے پھر تین مونس غائب کے پھر تین مذکر حاضر کے پھر تین مونس حاضر کے اور پھر دو متکلم کے دو متکلم کے تو اس طریقے سے یہ گردان چلے گی ٹھیک ہے تو کیسے یاد کیسے کرنا ہے آپ نے آپ نے یوں یاد کرنا ہے بس جب میں آپ سے کہوں بحث اس بات لیے ماضی معروف سنائیے تو آپ کہیں گے بحث اس بات کے لیے ماضی معروف فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعل تما فعل فالنا ٹھیک کیا اور اس کو یاد کرنا ہے اس کو یہ نہ سمجھے گا یہ فضول چیز ہے نہیں فضول چیز نہیں ہے آپ کہیں گے ہم نے تو صرف وہی کرنا ہے جی ہمیں تو ترجمہ آنا چاہیے قرآن مجید کا ترجمہ آ جائے گا ہمیں بھئی یہ اس کے بعد آئے گا جب یہ گردانے آتی ہوں گی تب سے نہیں آئے گی آپ ترجمہ اگر آپ کو سیکھا پہچان جائیں گے تو آپ فوراً ترجمہ بتا دیں گے اس لیے یہ فضول چیز نہیں ہے اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے اس کو رٹا لگانا ہے بس ایک ایک دفعہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور خود بخود یاد ہو جائیں گی کلاس کے لیے ماضی مارو اگلا کیا ہوگا اگلا ہوگا بحث اس بات کے لیے ماضی مجہول ماضی مجھول ماضی مجھول کا کیا مطلب ہے جس کے فائل کا پتا نہ ہو فائل کا پتا نہ ہو اس کہتے ہیں بحث اس بات لیے ماضی مجھول تو وہ کیا ہوگا وہ کیسے یاد کیا جائے گا ویسے آپ کیا جائے گا فو الا فو الا فو الو فو الا فو التا فو النا فو التا فو فو التے فو التما فو التنا فو التو فو النا ایسے پھر دوبارہ سنیے فو الا فو الا فو الو فو الت فو التا فو النا فو التا فو التما فو التم فو التے فو التو فو النا ہو جائے گا آسان ہے مشکل نہیں ہے میں کتنی آسانی سے سنا رہا ہوں آپ کو آسان ہی ہے نا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا یہ آپ نے اوپر سے نیچے اس طریقے سے یاد کرنی ہے یہ تھے بحث اس بات پہلے ماضی معروف یہ تھا اس بات اس بات آگے آپ کیا یاد کریں گے پہلے آپ ان دو کو یاد کریں گے پہلے آپ ان دو کو یاد کریں گے جب آپ کو یہ دو یاد ہو جائیں گی تو یہ اس بات ہے نا تو انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں ازرٹیو سینٹینس ہوتے ہیں پوزیٹو سینٹینس ہوتے ہیں ہی از ورکنگ تو آپ کہتے ہیں یہ نیگیٹو بناؤ تو بچے کو سکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی ناٹ لگاتے جانا ناٹ لگاتے جاؤ ناٹ ناٹ ناٹ ناٹ السلام علیکم جی دیکھیے اوکے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں انگلش کے اندر ناٹ ناٹ ناٹ کا لفظ لگاتے جاتے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے ماں کا لفظ لگاتے جائیں گے ماں ماں بیس اب اس بات تھا تو یہ کیا لائے گا بحث نہ تیسرا کالم آپ دیکھ جو آگے دیکھیں گے تو کالم میں کیا آئے گا فورتھ کالم جو ہے فورتھ پہلا کالم سیگو والا ہے سیکنڈ کالم بحث اس بار تھرڈ کالم بحث اس بات پہلے ماضی مجہول اور جو فورتھ کالم ہے وہ کیا ہے بحث نفی فیل ماضی معروف نفی نفی ہے بالکل جیسے اس بات تھا نا جیسے اس بات تھا ویسے ہی آئے گا صرف ایک چیز کا ڈفرینس آ رہا ہوگا اور وہ کیا ہوگا اس کو اسٹارٹنگ میں آپ ماں لگا دیں گے اسٹارٹنگ میں آپ ماں آپ نوٹ لگاتے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کیا لگاتے جائیں گے ماں تو اب اس کی گردان کیسے ہوگی اوپر سے نیچے بحث نفی فیل ماضی معروف ما فعلا ما فعلا ما فاف ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فلتو ما ما فعلنا اب دیکھیں سیکنڈ کالم اور فورتھ کالم کو دیکھیں صرف ایک چیز کا ڈفرینس ہے بس سیکنڈ کالم میں جو اس بات ہے اس میں ما نہیں ہے اور فورتھ کالم جو جس کے اندر کیا ہے ماں کا ڈفرینس آ رہا ہے فعلا تو ماں فالا فالا اس میں ماں فا ٹھیک ہے یہ ڈفرینس ہے آپ نے صرف دو گردانے یاد کرنی ہے آپ نے صرف دو گردانے یاد کرنی ہیں باقی دو گردانے آپ کو خود یاد ہو جائیں گی آپ نے صرف دو یاد کرنی ہے یہ چار گردانے یہ نہیں آپ کہیں جی چار گردانے دے رہے ہیں میں آپ کو دو گردانے آپ نے فیل ماضی معروف اور فیل ماضی مجہور کی گردان یاد کریں گے تو نفی کی گردانیں خود بخود یاد ہو جائیں گی کیوں اس اسی شروع میں آپ مان لگاتے جائیں گے اچھا کس کالم میں دس نفی پہلے ماضی مفی پہلے ماضی مجھول کیا آئے گا ماں کو الا ماں کو الا ماں کو الو ماں کو الت ماں کو التا ماں کو النا ماں کو التا ماں کو التما ماں کو التم ماں کو التے ماں کو التنا ماں کو التو ماں کو النا ابھی میں نے اس کا نہیں ابھی آپ نے صرف گردان یاد کرنی ہے بس میں نہیں دے رہا ہوں ابھی وہ کل ان شاء اللہ کرواؤں گا یاد کا بھی میں نہیں دے رہا ہوں ابھی صرف آپ کیا کریں ابھی آپ یہ یاد کریں گردانے یاد کریں ٹھیک ہے کل کا کلاس کل کی کلاس ویسے تو انشاءاللہ اللہ ہم کوشش کیا کریں گے سیٹرڈے کو کلاس لیا کریں لیکن کل ہو سکتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو شاید کل آپ کلاس نہ ہو شاید آپ کی کلاس نہ ہو شاید میں بتا دوں گا میں بتا دوں گا روم کے اندر کسی نہ کسی کو بتا دوں گا وہ بتا دیں گے شاید کل کلاس نہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس وجہ سے لیکن ویسے ہم ان شاء اللہ کوشش کیا کریں گے اچھا منڈے ٹو فرائیڈے تو چلے اچھی بات ہے میں تو خوش ہوں گا پھر بہت اچھی بات ہے بس ٹھیک ہے پھر فرائیڈے تک کلاسیں ہوا کریں گی منڈے ٹو فرائیڈے وہ تو بہت اچھی بات ہے چھٹی سے کون بندہ خوش نہیں ہوتا تو بس پھر تو کل کلاس نہیں ہے تو یہ آ جائے گا تو فعلا فعلا ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ جو ہے کل لیکن بیان ہوگا رات کو جو بیان ہوگا انشاءاللہ شاء سوا دس بجے تک لیکن اس کا بھی مشکل نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جاؤں میں ڈاکٹر کے لیکن کوشش کریں گے سوا اللہ سوا کی جو ہے تو بتانے آپ نے اس میں یاد کرنی ہے فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتا تم فالتی فالتو ما فالتو نہ فالتو ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتو ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا کس نے یاد کرنے ہو گیا آسان ہے نا کتنی جلدی سے سنا دیں آپ کو تو اب اسی خوشی میں کہ ابھی کل چھٹی ہے اسی خوشی میں آپ کی چھٹی ہے کل تو پھر آپ کو جو ہے نا کیا ہوتا ہے اسی خوشی کے اندر آپ کو کام تھوڑا سا اور زیادہ دے دینا چاہیے تو آپ خوش بھی ہیں تو اس لیے کام اور زیادہ دے دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ساتھ ہی خوشی میں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے وہ کیسے کیا اس ایک مرد میں ٹھیک ہے فعلا کیا اس ایک مرد نے فعلا کیا ان دو مردوں نے فعلو کیا ان سب مردوں نے فعلت کیا اس ایک عورت دو عورتوں نے فال نہ کیا ان سب عورتوں نے فعلتا کیا تو ایک مرد نے فالتو کیا تم دو مردوں نے فالتو کیا تم سب مردوں نے فالتو کیا تو ایک عورت نے فالتو کیا تم دو التو نہ کیا تم سب عورتوں نے فالتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے اور پالنا کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے لیکن پہلے آپ نے گردانے یاد کرنی ہے اچھا ترجمہ ہاں، پہلے یاد نہیں کرنا پہلے آپ نے گردانے یاد کرنی ہے یہ یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ گردان یاد کرتا ہے ترجمہ اس کے بعد یاد کرتا ہے یہ آپ چودہ سیگوں کی آپ یاد کر لیں گے نا چودہ سیگے تو دنیا کے اندر ماضی کی جتنی بھی گردانے آ رہی ہوں گی نا ماضی کی جتنی بھی گردانیں آئیں گی ایک لاکھ سوگے ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے صرف ماسی کے چورا سیگے آپ یاد کریں گے باقی آپ کو سب یاد ہو جائیں گے اور ترجمہ آپ ایک کا کریں گے تو سارے ترجمے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے ترجمہ آپ ایک کا کریں گے باقی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو کہاں الا کیا ایک ماہ ہلاک کیا ان دو مردوں نے اس طریقے سے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے فنیلا کوئلہ کیا پتا نہیں چلے گا ترجمہ کیسے کریں گے دیکھیں ترجمہ کیسے کریں گے کوئلہ کیا گیا وہ ایک مرد کوئلہ کیا گیا وہ ایک مرد ٹھیک ہے اگر زوربا کہتے ہیں تو پیٹا گیا وہ ایک مرد زارابا کا مطلب تھا مارا نے زارابا مارا اس ایک مرد نے فائل کا ہے یعنی اس مرد کا پتہ ہے کہ اور زوربا مارا گیا وہ ایک مر مارا گیا بھائی کس نے مارا اس کو یہ نہیں پتا تو اس طرح پوئلا کیا گیا وہ ایک مرد پوئلا کیے گئے وہ دو مرد پوئلو کیے گئے وہ سب مرد پوئل کی گئی وہ ایک عورت پوئلتا کی گئی وہ دو عورتیں فوئل نہ کی گئی وہ سب کیا گیا تو ایک مرد پوئل تما کیے گئے تم دو مرد پوئل تم کیے گئے تم سب مرد پوئلتی کی گئی تو ایک عورت پوئل تما کی گئی تم دو عورتیں فوئل تم نہ کی گئی تم سب عورتیں فوئل تو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت اور فوئل نہ کیے گیا ہم دو یا دو عورتیں یا سب یا سب عورتیں اس میں بھی آپ نے صرف دو کا ترجمہ یاد کرنا ہے باقی جو دو گردانے کا ترجمہ آپ وہ خود بخود یاد ہو جائے گا دو جو گردانے ہوں گا ترجمہ خود بخود یاد ہو جائے گا نفی میں کیا کرنا پڑے گا بس آپ کریں گے بس نفی پہلے ماضی مارو ماں کا پہلا کا توجہ تھا کیا اسے ایک مرد نے ماں کا کا مطلب کیا ہوگا نہیں کیا اسے ایک مرد نے ماں کا مطلب ہے نہیں ماں کا مطلب ہے نہیں نہیں کیا اس ایک مرد نے نہیں کیا ان دو مردوں نے نہیں کیا ان سب مردوں نے نہیں کیا اس ایک عورت نے نہیں کیا ان دو عورتوں نے نہیں کیا ان سب عورتوں نے نہیں کیا تو ایک مرد نے نہیں کیا تم دو مردوں نے نہیں کیا تم سب مردوں نے نہیں کیا تو ایک عورت نے نہیں کیا تم دو عورتوں نے نہیں کیا تم سب نہیں کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے نہیں کیا ہم دو مردوں نے دو عورتوں نے سب مردوں نے سب عورتوں نے یہ تھا اس طرح مجبور کا ترجمہ کیسے کریں گے نہیں کیا گیا وہ ایک مرد نہیں کیا گیا وہ دو مرد نہیں کیے گئے وہ سب مرد نہیں کی گئی وہ ایک عورت نہیں کیے گئی وہ دو عورتیں نہیں کی گئی وہ سب عورتیں نہیں کی ایک مرد نہیں کیے گی تم دو مرد نہیں کیے گئے تم سب مرد نہیں کیے تو ایک عورت نہیں کیے گی تم دو عورتیں نہیں کیے گئی تم سب عورتیں ایک یا ایک عورت نہیں کیے گی ہم دو یا دو عورتیں یہ سب مرد یہ سب عورتیں ہو جائے گا ہو جائے گا مشکل تو نہیں ہے یہ مجھے بتائیں مشکل تو نہیں ہے آپ کو دو چھٹیاں میں دی ہے آپ کو دو چھٹیاں آپ کی جمعہ اور ہفتہ دو چکی ہیں اس لیے آپ لوگوں نے اس کو وہ کرنا ہے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی ہمت دکھائیے کوئی مشکل نہیں ہے اچھا یہ پہلے ذہنوں میں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا چیز آسان ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے ایک دفعہ آپ اس کو گردان ابھی تو میں نے کوئی ساتھی نئے بھی ہوں گے کوئی نئے ساتھی ہوں گے میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں سناتا رہتا ہوں میں جس دن پہلے جب آپ کو سوچیں ایک بندہ انجینئرنگ کر کے آئے مدرسے کے اندر میتھمیٹکس میتھمیٹکس کے اندر تو آپ کو روٹے لگانے نہیں پڑتے اور میتھمیٹیکل کام ہوتا ہے انجینئرنگ کے اندر تو آپ میتھمیٹک میتھمیٹکس پڑھے ہوئے ہوں اور آپ پہلے دن مدرسے میں آئیں اور آپ کو پہلے دن یہ یاد کرنے کو ملے مصرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب وضرب من مصرب مصربان مزار مزرب ولا تو من مصرب مصربان مزار مزرب مصرب بطن مصربان مزار مزرب مصرب بطن مصربان مزار مزرب مزرب بطن ذکر من اضرب اضربان اضربون ازار مزرب والمؤنس من ضرب ضربان ضربات ضرب ضرب في الحاج من ما اضربه اضرب به وضرب يضرب اب آپ سوچئے کہ جی یہ تہ دن وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چل رہا کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چل رہا کیا ہے اور تہ دن ہی آئے اور اور جو بندہ میتھمیٹیکل کرتا ہو تو میں بھی نے کہا نا باب اول سرفیر سلاسی مدت صحیح اسباب فائلہ یا فی ازر و زدن مارنا میں نے کہا مجھے ایک ایک چیز بتاؤ یہ باب اول سرفیر سلاسی مجرب یہ کیا چیزیں کیا ہیں مجھے مدرسے والوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے بتانا کہ یہ کیا ہے بس تم نے ابھی رٹا لگانا ہے یہ تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی میں کہا نہیں نہیں میں تو ایسے کام نہیں کرتا ہوں میں تو ہر چیز میں ریزنگ کے اوپر جاتا ہوں کہ دیکھیے ایسے آپ لوگوں تو بڑا آسان کام ہے آپ لوگوں کے تو بڑا آسان کام ہے مشکل تو ہے ہی نہیں ہے اس لیے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں یہ تو بہت آسان ہے بالکل بچوں والی چیزیں ہیں اور ہم نے بھی یاد کیے پھر جب یاد کیا تو اللہ کے فضل سے کر کے یاد اس لیے آپ بھی انشاءاللہ یہ یاد کر لیں گے ٹھیک ہے گھبرائے نہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ ساتھی اور جو ساتھی ہیں گروپس بنائیں گروپس بنائیں آپس میں ٹھیک ہے ان کو ایک دوسرے کو سنانا شروع کریں نہ سمجھ آئے گی میں دس دفعہ کراؤں گا دس دفعہ نہیں میں اگر آپ کہیں گے میں بیس دفعہ کراؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں ہونا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں میں بار بار کراؤں گا بار بار کراؤں گا کوئی بات نہیں میں ایسا ہو جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ صرف اس کے پیٹرنز یاد کرنے یہ پیٹرنز ہیں بس اسٹارٹنگ پیٹرنز ہیں وہ آپ کو یاد ہوگی ایک دفعہ پیٹرن بن جاتا ہے نا تو کیا کیا جاتا ہے باقی سب چیزوں کو اس کے اوپر آپ اپلائی کرتے جاتے ہیں وہ پیٹرنس خود بخود ہی ساری چیزیں آپ کی ہوتی تو یہ ایک دفعہ کا پیٹرن ہے بس آپ نے یاد کیا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ آپ نے یاد کرنا ہے ترجمہ بھی یاد کریں اور ساتھ یہ بھی یاد کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ہم ساتھ چلتے رہیں گے باقی آپ لوگ بھی بات کے اندر آتے رہیں تو جن ساتھیوں کا کوئی اور سبق اگر ہوتا ہے خاصا وغیرہ کا جیسا سبق ہے تو وہ وہ لوگ وہ سبق لیں ٹھیک ہے نا خاصا کا سبق لیں کوئی بات نہیں جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے سرف وغیرہ تو وہ دوسرا سبق پڑھتے رہیں سبق ختم ہو جایا کرے تو آپ لوگ بے شک آ جایا کریں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے بس انشاءاللہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں اللہ خیر کرے گا پھر سلام مائک فری ان شاء اللہ اب کل رات بیان سوا دس بجے یا ساڑھے دس ہوگا پھر باقی ان شاء اللہ کلاس آپ کی پھر اب منڈے کو ہوگی کلاس ان شاء اللہ منڈے کو ہوگی اگر اللہ تعالیٰ خیر واقعیت رکھے ان شاء اللہ تو بس منڈے کو السلام علیکم مائک